بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علی رسول الکریم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم ایک باغ سے تشریح دے سکیں تو یہ ایک ایسا باغ ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی اور نہ کبھی آئے گی یہ ایک سدا بہار باغ ہے جو ہمیشہ اپنا پھل اور اپنے پھول دیتا رہے گا اور ہر دور میں رہنمائی ہر دور کے مسائل کا حال اس سے ہمیں ملتا رہے اسی حوالے سے ہم نے گزشتہ نشست میں کچھ تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی تھی آج ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ جب کسی کی تربیت کی جائے کسی کی کا تہذیب نفس کی جائے اس کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا رہنمائی ملتی یاد رکھیے گا کہ ایک تربیت کا مغربی مفہوم ہے آج جو سمجھا جاتا ہے تعلیم کے ساتھ جس چیز کو ضروری سمجھا جاتا ہے اس کو آپ ٹریننگ کہیں اس کو آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہیں اس نام سے ہمارے موجودہ تعلیمی اداروں میں اور ہماری دانشگاہوں میں تصور پایا جاتا ہے مگر یاد رکھیے گا کہ یہ تصور بڑا ناقص اور بڑا ادھورا تصور ہے اس کا زیادہ سے زیادہ مقصود کیا ہے کہ ایک طالب علم کی فطری صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ جائیں اس میں اعتماد پیدا ہو جائے اس کو اچھا بولنے کی اور اچھا لکھنے کی اس کی مشق ہو جائے اس کی شخصیت نکھر جائے اور کچھ اخلاقی چیزیں کہیں یا کچھ معاشرتی چیزیں اس میں آ جائیں اس کو پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ آ جائے یہ چیزیں اگر ایک طالب علم میں کوئی نظام پیدا کر دیتا ہے تو موجودہ مغربی تصور یہ ہے کہ یہ ایک بہترین تربیت ہے اور اس کو اس کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے اس سے آگے نہ کوئی سوچ پائی جاتی ہے نہ اس سے آگے کوئی مقاصد اس حوالے سے موجود ہے ایک تربیت کا نبوی مفہوم ہے اس میں اور اس میں کافی بنیادی فرق ہے نبوی مفہوم میں تربیت کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے نفس کو سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کی کچھ ایسی مشق اور اس کی کچھ ایسی ٹریننگ کروائی جائے کہ یہ اللہ تعالی کی اطاعت کا خوگر ہو جائے یعنی یہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا جو سفر ہے اس انسان نفس انسانی کا یہ تربیت انسانی نے اس کو بڑا بنیادی اور مرکزی مرکزی حیثیت حاصل تو اگر آپ ان دو جس طرح میں نے بھی آپ سے اس کے مغربی تصور کے بارے میں مختصر کارج کیا کہ وہ انسان کے ظاہر سے اس کا سارا تعلق ہے اگر اس کا ظاہر بظاہر نظروں کو بھلا لگ رہا ہے اس طرح اس نے اپنے آپ کو بنا جوڑ لیا اور اس نے کچھ ایسی چیزیں سیکھ لی ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنی شخصیت کا اظہار کر سکتا ہے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے اپنی بات کو حاوی کر سکتا ہے تو یہ ایک مکمل تعلیمی یا تربیتی کورس سمجھا جاتا ہے اور اسی کی تربیت دی جاتی ہے ہمارا تصور تربیت اس کی نسبت کہیں زیادہ ہماگیر اور اور جانا ہے دیکھیں اس میں انسان کی صرف ظاہری ضروریات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے بلکہ فرد کی داخلی اور روحانی تسکین کا سامان بھی اس میں موجود کہ تسکیہ کرنے کے بعد ایک تسکیہ شدہ انسان کی جو داخلی کیفیات ہوتی ہیں اور ایک ایسا شخص جس کی جس کا تسکیہ نہیں ہوا ہوا اس کی جو داخلی اور روحانی کیفیات ہوتی ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اللہ بکر اللہ ان القلوب اطمینان قلب کو ذکر الہی کے ساتھ جوڑا گیا اور ذکر کا ایک تعلق تربیت میں اور تسکیر میں یقیناً معلوم ہے پھر یہ داخلی جو تبدیلی انسان میں رونما ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ایک فرد کی اصلاح ہوتی ہے اور ایک فرد معاشرے کے لیے ایک مفید شہری ثابت ہوتا ہے تشکیے اور تربیت سے گزرنے کے بعد پھر یہی مختلف افراد کا مجموعہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں تو مفید معاشرہ ہمارے ہمارے اس تربیت کے نظام کے نتیجے میں وجود میں آئے گا اور یاد رکھیے کہ پھر یہی معاشرہ ایک ریاست کی تشکیل کرتا ہے تو ایک اچھی ریاست کی تشکیل بھی آپ کے سامنے آتی پھر یہ تصور فقط ایک انسان کے اس دنیا میں داخلی اور خارجی کیفیات پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس میں آخرت کا پہلو بھی منحصر رکھا گیا اور وہ یقیناً بڑا اہم اور کہا گیا کہ آخرت کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے کیونکہ دنیا کی زندگانی کا اختصار اور تھوڑا ہونا اور آخرت کی زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کا ہونا یقیناً ایک ایسی بدی حقیقت ہے جسے ہر انسان واقع پھر اس میں اللہ جل جلال کی رضا جوئی کا پہلو جو موجود ہے دیکھیں مغرب کا تصور کیا ہے honesty is the best policy کہ کہ انسان کا امانت دار ہونا ایک اچھی پالیسی ہے یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کے لیے مفید ہے اس میں آخرت کی جواب دہی کے تصور نہیں بلکہ اگر ایک دکاندار آنےسٹی کو پالیسی سمجھتا ہے مطلب یہ کہ آنےسٹی میری بکری میں میرے سامان کی فروخت میں میرے برانڈ کی مشہوری میں میرے کاروبار کی وسعت کے لیے ایک اچھی پالیسی ہے تو ایمانداری کا کیا یہی تصور اسلام میں بھی موجود ہے امانت داری کا نہیں یہ ایک ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا تصور بھی ہے ایک ایک اچھے انسان کو آخرت کا تصور بھی موجود ہے اس کے سامنے کہ فقط اگر فرض کیجیے کسی معاشرے کا چلن بگڑ جائے اور آنےسٹی اچھی پالیسی نہ رہے اس معاشرے میں تب بھی ایک مسلمان کو آنےسٹی چھوڑنے کی اجازت نہیں خواہ وہ اچھی پالیسی ہو یا بری پالیسی ہو وقت کے مطابق اس کو تو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اس پر ہمیشہ چلنا ہے اس سے آپ کو ایک یہ تصور مغربی تصور تربیت کا اور جو نبوی تصور تربیت کا ہے اس میں یہ ایک بڑا واضح فرق نظر آئے گا کہ نبوی طرز میں فقط دنیا کی زندگانی کے کی کامیابیاں اور دنیا کی زندگی کی کی اونچائیاں بلندیاں رفتیں یہ فقط اس کے پیش نظر نہیں ایک تو یہ بڑی بنیادی بات دوسری بات تربیت کی اہمیت کے حوالے سے بار بار ظاہر بات ہے امبیا دنیا میں بھیجے گئے ہیں انبیاء کی بحثت کے مقاصد میں بار بار تزکیے کا ذکر ہے یہ لفظ تزکیہ تربیت ہی کی پرانی اصطلاح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نبیوں کو آپ نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کیوں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ نبیوں کے بھیجنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے مقاصد نبی و ذکی ہیں کیا آپ ان کا تزکیہ فرمائیں اور اسی طرح ایک اور جگہ آیت آتی ہے قد افلح من ذکاہ وقد خواب من دساہ کہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو تربیت یافتہ بنا دیا جس نے اپنے نفس کو تربیت سے گزار دیا اور جس نے یہ کام نہیں کیا تدخاب امن دستہ وہ ناکام ہو گیا اس کو ناکام انسان سمجھا گیا تو قرآن میں یہ جگہ جگہ تزکیے کے ساتھ کامیابی کو جوڑا گیا ہے تربیت کے ساتھ انسان کی دنیاوی کامیابی کو بھی جوڑا گیا ہے اس کی آخرتی کامیابی کو بھی فرد کی کامیابی کو بھی جوڑا معاشرے کی کامیابی کو بھی جو ایک فرد معاشرے ہی کی اکائی اور اس کے معاشرے کے نتیجے میں ایک اچھا صالح مکمل نظام جو اس کا سامنے آتا ہے اس کی بنیاد اور ابتدادی تربیت کے ساتھ ہی وابستہ بدقسمتی سے اس وقت امت مسلمہ کو جس طرح اور بہت سے شعبوں سے غفلت ہے اور ایک تغافل برتا جا رہا ہے تربیت کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں اس کو آج ادارے پریشان ہیں آج تعلیم گاہیں پریشان ہیں ہم کیا تربیت کریں اور ہم کیا چیز سمجھائیں اور کیا سکھائیں یہ کیوں پریشانی کس وجہ سے ان کو لاحق ہے یہ پریشانی اس وجہ سے لاحق ہے کہ تربیت کا جو الہی نظام ہمارے پاس موجود ہے اور جو ہمیں سنت سے اس کی جو رہنمائی مل رہی ہے اس کی جانب ہماری توجہ نہیں آج ہم مختصر ذرا اس پر نظر ڈالیں گے کہ تربیت نبوی کے بنیادی ماخذ کیا ہے اور پھر آپ کے بنیادی اسالیب کیا رہیں یہ دو ہماری گفتگو کے اندر چیز رہے گی ہمارے ساتھ تربیت نبوی کے جو ماخذ ہیں جہاں سے آپ رجوع کرتے رہے وہ دو چیزیں تھیں ایک وہی تھی اور ایک عقل اور اشتہاد تھا وہی تو آسمانوں سے آنی تھی اس کے دو حصے آپ کر لیجئے کہ ایک وہی مطلوع مطلو تھی جو قرآن کی شکل میں آج آپ کے پاس موجود ہے اور ایک وہی غیر مطلوع تھی جو سنت اور احادیث کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے یہ تربیت کے ماخذ ہیں یہاں سے تربیت اسلامی کو دیکھا جائے گا چونکہ آج ہم سیرت پہ گفتگو کر رہے ہیں تو وہی ایک تو قرآن پاک ہے اور جس جس نوعیت کی اس کی حیثیت ہے اور جس طرح اس کو شریعت میں جو مقام حاصل ہے وہی مقام احادیث کو بھی دیا گیا ہے کیونکہ قرآن نے خود فیصلہ کیا ہے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا وما ان ہوا یوحا قرآن کا فیصلہ ہے اور وما وما رسول الفظ ہو و اللہ نہ الرسول یہ ساری آیات ان سب کا مفہوم مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھی وہی کی دوسری قسم بناتا ہے جس کو آپ وہی غیر مطلوب کہتے ہیں اور امت مسلمہ کے تمام طبقات اس بات پر متفق ہے کہ حدیث پاک کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشریح کے اندر شریعت کے بننے میں باقاعدہ ایک مقام حاصل ہے تو دو اتنے مضبوط ماخذ ایک آسمانوں سے آیا ہوا براہ راست اللہ جل جلالہ کی جانب سے آیا ہوا اور دوسرا کائنات کی سب سے بزرگ اور سب سے برتر اور عظیم شخصیت نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو کچھ اس نے سیکھا ہے جو اس کو سکھایا گیا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے جس میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتا اتنے دو مضبوط ماخذوں کے سامنے کیا کوئی اور چراغ جل سکتا ہے کیا کوئی انسانی فکر کوئی انسانی سوچ کوئی انسانی کاوش اس کے سامنے چل سکتی ہے یقیناً نہیں تربیت کے ان ماخذ کے حوصف ہو جانے سے بات ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمارے پاس دو چیزیں اور ہیں کہ تربیت کے ہمارے وسائل کیا ہیں اور ہمارے اسالیب کیا ہے تربیت کے ہمارے سامنے تین بڑے وسائل ہمارے سامنے موجود رہے اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان وسائل کے سامنے آپ آج کے مغرب کے وسائل کو دیکھیں گے تو بڑے ادھورے اور ناقص ایک ہمارے سامنے پوری شریعت متحرہ ایک وسیلہ ہے تربیت کے لیے دوسرا ایک عملی نمونہ اور تیسرا تعلیم یہ تین بنیادی چیزیں شریعت میں آپ عبادات کو بھی لے آئیے معاملات کو بھی لے آئیے اخلاق کو بھی لے آئیے اور عقائد کو بھی لے آئیے بلکہ سب سے پہلے عقائد کو لائیے ان چاروں میں اگر توازن پیدا کر دیا جائے عقائد میں عبادات میں معاملات میں اور اخلاق میں توازن پیدا کر دیا جائے اور ایک برابری لے آئی جائے تو ایک بڑی متوازن شخصیت آپ کے سامنے آتی اسی طرح اگر آپ پھر آ جائیے عملی نمونے کے طور پر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو آپ نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا یعنی عملی نمونہ لوگوں کے سامنے ایک ایک عملی مثال یہ تربیت کی بڑا بنیادی عنصر ہے اور اس حوالے سے سیرت رسول سے ہمیں عجیب و غریب رہنمائی ملتی ہے کہ فقط شریعت کے ماسموں سے رہنمائی نہیں کر دی گئی رول ماڈل سامنے کھڑا کر دیا گیا اور چلتا قرآن ایک آگے آپ کو قرآن ایک, قرآن سامت ہے ایک قرآن ناطق ہے ایک بولتا ہوا قرآن ایک خاموش قرآن یہ جو مصاحف آج آپ کے سامنے ہیں یہ خاموش قرآن ہے رسول اللہ کی ذات ایک بولتا ہوا قرآن تو یہ عملی نمونہ جو میں نے دوسری بات کی اور تیسری بات تعلیم ہے کہ تعلیم کی یہ تمام مراحل اور تعلیم کے سارے طریقے در حقیقت تربیت کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں یہ تین بڑے بنیادی ماخذ ہیں ہمارے سامنے اور اس کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کے ساتھ آنے والی نسلوں کی تربیت کی اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس تربیت کے نتیجے میں جو جماعت پیدا ہوئی اس پر بھی ہم نے تعلیم میں ذکر کیا کہ اس جماعت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی رضا جوئی اور رضا کا اعلان کیا بلکہ اللہ جل جلالہ بھی اس جماعت سے راضی نظر آتا ہے جو تربیت اور تعلیم کے اس نظام سے گزرے ہیں جو آج ہمارے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کے بعد جو بات بڑی ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنے کے لیے جس طرح میں نے آپ کے سامنے اسلوب کا ذکر کیا طریقے کون سے اختیار کیے کن طریقوں کے ذریعے سے اپنے پیغام کو ان تک پہنچایا اور کن طریقوں سے ان میں ایک تبدیلی کے عمل کا آغاز ہوا اس بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو اپنی اگلی نشست میں کریں گے اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ شاء اجازت چاہتے ہیں واخر دعوانا الحمد للہ العالمین درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا پوری صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے للہ و انا الیہ راجعون ہم بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ رہا ہے بلندی بے اپنا نصیب رہا ہے W W W dot this Quran dot com